بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرز ہمارا آپ کا سفر کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 35 آپ کو پریزنٹ کریں گے پچھلے کچھ لیکچرز میں اور آج کے لیکچر میں ہمارا موضوع جو ہے وہ کسٹمر سروس کے حوالے سے ہے انفیکٹ سروس مینجمنٹ کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ انسائٹس کچھ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہارورڈ بزنس اسکول کی جو لیڈی پروفیسر ہیں انہوں نے اس ایریا میں بہت کام کیا ہے سروس مینجمنٹ کے حوالے سے اور وہ ایک اتھارٹی کنسیڈر کی جاتی ہیں اور انہوں نے جو ان کی ایک فائنڈنگز ہیں جو ان کی ریسرچ ہے جو ان کی اسٹڈی ہے وہ ہم نے اس کے کچھ آرٹیکلس جو پبلش ہوئے تھے ہارورڈ بزنس ریویو میں اس سے ایکسٹریکٹ کر کے وہ مٹیریل اور وہ جو ایک طرح سے ان کے آئیڈیاز تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے جو ایک سروس ماڈل ڈیولپ کیا ہے اور اس کا ایک dedicated course Harvard business school میں بھی پڑھایا جا رہا ہے جس میں فرق اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ جو پروڈکٹ بزنس ہے اور اس کے برعکس سروس بزنس میں فرق کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماڈل میں انہوں نے چار ایلیمنٹس کا ذکر کیا اور ان کی ریکمنڈیشنز یہ تھیں کہ چار ایلیمنٹس کو اگر آپ کمبائن کریں انٹیگریٹ کریں ناٹ انڈیویجلی تو then you can achieve a world class service arrangement اور انہوں نے اس میں جو ریسرچ کی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ ایک جو امریکہ کی سب سے لارجسٹ ریٹیل اسٹور کی چینز ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا وہاں کا لیڈنگ ریٹیل بینکنگ کا جو ایک uh, ادارہ ہے اور اس کے بعد ایک بڑا ہاسپٹل ہے جو کہ امریکہ کے ٹاپ ہاسپٹلز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ تینوں ادارے یہ تینوں آرگنائزیشن ایک طرح سے سروس بزنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے جو ان کی اسٹڈیز کی ان کو ایک طرح سے جو ریسرچ کیا جو ایلیمنٹ سامنے آئے کہ کن چیزوں کو وہ کس طرح انٹیگریٹ کر کے کمبائن کر کے اپلائی کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ایک طرح سے مارکیٹ لیڈرشپ اٹین کی ہے اور جو ان کا اس وقت اسٹاٹس ہے جو ان کی پوزیشن ہے وہ کس وجہ سے ہے اس فریم ورک میں جو انہوں نے بتایا اس میں چار ایلیمنٹس ہیں پہلا ایلیمنٹ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے ایک طرح سے ڈیزائن کا یا آفرنگ کا جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی سروس آفرنگ میں آپ کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا ایٹریبیوٹس آفر کرنے ہیں اور کیا ایٹریبیوٹس آفر نہیں کرنے ایز کمپیئر ٹو اور ایز ان لائک آپ کہہ لیں پروڈکٹ بزنس جو سروس بزنس ہوتی ہے اس میں کسٹمر کا ایکسپیرئنس امپورٹنٹ ہوتا ہے تو آپ کو جو چیز اس میں دیکھنی ہے کہ کیا ایٹریبیوٹس کو آپ ایک طرح سے ایکسیل کر سکتے ہیں اور کس میں ایکسیل نہیں کر سکتے یہ ایک طرح سے چوائس ضروری ہے اس لیے کہ اس کے بغیر جو ایک کہا جاتا ہے کہ آپ ہر چیز ہر کسٹمر کو آفر نہیں کر سکتے تو اس ڈلیور چوائس کو آپ نے آگے لے کے بڑھنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایریاز جس میں آپ ایکسیل کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو کہا جاتا ہے چونکہ چیزیں آپ کے مینیو میں شامل ہیں تو آپ ان کو ایک طرح سے آفر کریں گے لیکن you will not invest resources of time and money on developing those where you can't have a competitive advantage تو جب یہ ڈیسیجن آپ لیتے ہیں جس میں اسٹریٹجی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹجی میں خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی تو یہ چیز ڈٹرمن کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے یہ کام جو ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے اور آپ پھر اس ایریا کو ایک طرح سے فوکس کرتے ہیں جہاں کے اس سیگمنٹ کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں جس میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹس آپ نے کسٹمر کو آفر کرنے ہیں اور جس میں آپ نے ایک طرح سے ایکسلنس ڈرائیو کرنی ہے اس کے بعد جو دوسرا ایلیمنٹ تھا اس میں وہ تھا فنڈنگ میکینزم کا فنڈنگ میکینزم کا کانسیپٹ سمپل ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ جب ہم ایکسلنس کی بات کرتے ہیں تو excellence comes with a cost اور جو ایک کہا جاتا ہے کہ there is no such thing as free lunch تو اس میں ظاہر ہے آپ نے ایکسلنس کی فنڈنگ کو ایک طرح سے ریکور کرنا ہے اس کی کاسٹ کو ریکور کرنا ہے کیونکہ اگین آپ جو پروڈکٹ جو لیتے ہیں اس کے اندر کاسٹ پلس مارجن کے بعد پرائس میں آپ کو یہ چیز ریکور ہو جاتی ہے لیکن ایک سروس بزنس کے ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتے ہیں اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ customers in even value drive کرتے ہیں پرائز سے تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے چار فارمز کی ایک طرح سے فنڈنگ ریکمینڈ کی گئی جس میں پہلا چیز یہ تھی کہ آپ کس طرح کسٹمر کو انڈائریکٹلی چارج کر سکتے ہیں ناٹ ڈائریکٹلی ایک طرح سے آپ اس میں ان پٹ کریں یا اس میں ایڈ کریں پرائس کے اندر بلکہ کے انڈائریکٹلی آپ کسٹمر کو چارج کریں اس کے ساتھ جو دوسرا آسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ون ون سچویشن ڈیولپ کریں جو آپ ویلو ایڈیشن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپریشنل ایفیشنسی اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں تیسرا جو ایک طرح سے فارم تھا فنڈنگ کا وہ یہ تھا کہ آپ آج کرنٹلی انویسٹ کریں اور سبسیکوئنٹلی آپ سیونگس ڈرا کریں اور اس کے لیے ہم نے آپ کو کچھ مثالیں بھی دی تھیں اور اس میں جو چوتھا آسپیکٹ تھا وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح کسٹمر کو انوالو کر کے کچھ ایلیمنٹس آپ کسٹمر کے ایک طرح سے بہیویئر کو انفلوئنس کر کے you in a way throw the ball in customers court اور کسٹمر کو آپ انوالو کرتے ہیں کہ کچھ ایفرٹس وہ کریں جو کہ ادروائز آپ کے امپلائی کو آپ کے اسٹاف کو کرنا پڑیں گے تو اس طرح اس فنڈنگ میکینزم کے تحت you are in a position to recover your cost which obviously you are going to incur if you are going to offer excellent service to the customer اس کے بعد جو اس میں تیسرا ایلیمنٹ تھا وہ تھا امپلائی مینجمنٹ سسٹم کا امپلائی مینجمنٹ سسٹم کی اہمیت کا اندازہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی بزنس میں امپلائیز کی انگیجمنٹ ان کی انوالومنٹ کتنی اہم ہے اور خاص طور پہ سروس بزنس چونکہ اٹس پیپل انٹینسو تو اس میں ان کی جو افیکٹونیس ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے اور اس میں جو مثالیں دی گئیں اور جو بتایا گیا کہ آپ نے جو کسٹ جو آپ نے اپنے امپلائی کو اسٹاف کو جو سلیکشن اور ان کا ہائرنگ پروسیس ہے ان کی جاب ڈیزائن ان کی ٹریننگ اور ان کا کمپنسیشن ان کی پرفارمنس مینجمنٹ یہ اہم ہے اور یہ جب آپ سلیکشن کریں گے اس کو مینیج کریں گے تو آپ دو سوالوں کے ساتھ اس کا سٹارٹ لیں گے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے امپلائیز کس حد تک ان میں ابلٹی ہے ایکسلنس کو ڈلیور کرنے کی اور نمبر ٹو وہ کس حد تک موٹیویٹڈ ہیں اس چیز کو ایکسلنس کو ڈلیور کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آپ کو اس بینک کی مثال دی کہ وہ بینک جو ہے وہ اسٹیٹ ایز یا ہائی جو اکیڈمک جنہوں نے چیزیں اٹین کی ہیں ان لوگوں کو ہائر نہیں کرتے بلکہ وہ ٹریڈ آف جو ہوتا ہے ایپٹیچیوڈ کا اور ایٹیچیوڈ کا اس کو سامنے رکھ کر اپنی ہائرنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے امپلائیز کو کس حد تک اس میں اکوپ کرتے ہیں کہ جو چینجنگ ریکوائرمنٹس ہیں اور خاص طور پہ جب ہم کراس سیلنگ کی بات کرتے ہیں جب کسٹمر کی کمپلیکس نیڈ سامنے آتی ہیں تو کیا ایٹ اے برانچ لیول آپ کا اسٹاف اکوپڈ ہے کہ وہ ملٹی جو آپ کے ڈائمینشنل ایریاز ہیں ان کو کور کر سکے کیا آپ نے ان کو ٹرین کیا ہے آپ نے ان کو وہ اسکلس پرووائڈ کیا کیے ہیں یا نہیں اور اس کے بعد جو اس میں چوتھا ایلیمنٹ تھا وہ تھا customer management system customer management system میں ظاہر ہے وہی چیز ہے کہ کسٹمر کی انوالومنٹ اور اس سے پچھلے والے لیکچر میں جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسٹمر کس حد تک ویریبلٹی فیکٹرز کو لے کے آتا ہے اور اس کے لیے آپ کو پھر سروس کو مینیج کرنا پڑتا ہے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ ان ویریبلٹی فیکٹرز کو کیا ریڈیوس کرتے ہیں کیا اکوموڈیٹ کرتے ہیں یا ود ان دیٹ جو ایک آپ کہہ لیں کہ مڈل گراؤنڈ ہے کہ آپ ان کو کس طرح کرتے ہیں کیونکہ آپ اگر ٹوٹلی totally ان کو اکوموڈیٹ کریں گے تو it will cost you a lot اگر ٹوٹلی totally آپ ان کو ایک طرح سے اگنور کریں گے تو آپ سروس آپ کی افیکٹ ہوگی تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو کس طرح ان کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کریں گے آپ کیا ٹیکنیکس استعمال کریں گے اور آپ کس بیہیویئر کو ایک طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جس کو آپ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جو مثال دی گئی کہ کسٹمر کو نارملی دو طریقوں سے آپ کرتے ہیں ایک جو انسٹرومینٹل ہوتا ہے جس کے اندر آسپیکٹ کیرٹ اینڈ اسٹک کا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ڈسکاؤنٹ دے کے کوئی ریوارڈ دے کے یا کوئی پینلٹی چارج کر کے اور اس کے برعکس جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے نارمیٹو جس میں شیم بلیم یا پرائڈ کا آسپیکٹ ہوتا ہے تو اس طرح یہ چار ایلیمنٹ کا جو ایک طرح سے ماڈل ہے اور یہ ریکمنڈیشنز ہیں آتھر کی اور ان کا خیال ہے کہ ان چاروں کو اگر آپ کمبائنڈ کر کے اصل پوائنٹ ہے اس میں انٹیگریشن کا پھر آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں اور آخر میں انہوں نے اس انٹیگریشن کی مثال اس ہاسپٹل کے حوالے سے دی جو کہ ٹاپ کا ایک طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے انہوں نے ان چاروں ایلیمنٹس کو کس طرح انٹیگریٹ کر کے ایک ہائی سروس لیول اچیو کیا ہے اس طرح یہ کانسیپٹ ہم نے آپ کو بتایا اور ہم نے ایک طرح سے شو کیا کہ جو بزنس کے ڈائنامکس ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں خاص طور پہ سروس بزنس کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں ان کی کیا امپیریٹیوز ہیں اور کس طرح وہ امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی آرگنائزیشن کو خاص طور پہ جس میں بینک شامل ہیں اور اس کے بعد آخر میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو آپ کو ذکر کیا وہ اسپیسیفکلی بینکنگ کے حوالے سے تھا اور بینکنگ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی ایک لیڈنگ کنسلٹینسی فرم ہے جنہوں نے یہ ایک طرح سے کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے اور ان کے جو مختلف کلائنٹ انگیجمنٹس ہوتے ہیں اس کے بیسس پہ جو ان کا ایکسپیرئنس ڈیولپ ہوتا ہے جس کو وہ مزید ریسرچ کرتے ہیں مزید اسٹڈیز کرتے ہیں اور اس لیے ان کی ڈیڈیکیٹڈ مختلف انڈسٹریز کے ٹیمیں ہوتی ہیں ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو اس پہ ریگولرلی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو ان کی فائنانس اور بینکنگ یا فائنینشیل سروسز کی ٹیم تھی جس نے ایک طرح سے یہ ڈیولپ کیا کانسیپٹ اور وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے جس کو انہوں نے ٹائٹل دیا تھا بینکنگ آن لین ایڈوانٹیج اس کا کانسیپٹ یہ ہے جو ان کی جو اسپرٹ ہے جو اس کی بیس ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن کے ایریا کو آپ کس طرح لیتے ہیں نارملی یہ دیکھا گیا ہے and it's an common observation کہ بینک میں آپریشن کو ایک طرح سے کاسٹ سینٹر کے طور پر لیا جاتا ہے لیکن اس کانسیپٹ کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشنس کا ایریا جو کہ نارملی بیک آفس امپرسنل یا میکینیکل کے طور پہ سامنے آتا ہے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپریشن کو ایز اسٹریٹجک ایسٹس لیا جائے اور اس کو پھر لیوریج کیا جائے تاکہ آپ کی جو کمپنی ہے یا آپ کا بینک ہے یا آپ کا ادارہ ہے اس سے ایڈوانٹیج لے سکے اور اس میں انہوں نے یونیکنیس کی بات کی کہ یہ جو اپروچ اس لحاظ سے لین ایڈوانٹیج کی یونیک ہے کہ یہ ایک طرح سے اسٹارٹ کرتی ہے کسٹمر کی ویلیو سے کسٹمر کی ویلیو کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ پہلے ڈٹرمن کرتے ہیں کسٹمر کی ویلیو کیا ہے اس کے ڈرائیورس کیا ہیں اور اس کے بعد اس میں جو آپ ہولسٹک اپروچ لیتے ہیں آپ پورا آپریٹنگ ماڈل سامنے لے کے آتے ہیں اور مختلف جو بینکس کے فنکشنز ہیں ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے برعکس جو کہا جاتا ہے آپریشن میں کہ آپ پیس میل بیسس پہ کہ پروڈکشن ہے یا مارکیٹنگ ہے یا کوئی دوسرے ایریا ہیں اس میں آپ اوور آل ایک میکرو ویو ہالسٹک ویو لیتے ہیں اور اس میں جو تیسری یونیکنیس اس بتائی گئی کہ آپ جو لوگوں کو ٹرین دا ٹرینر کا کانسیپٹ ہے لوگوں کی آپ کیپبلٹیز بلڈ کرتے ہیں لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ آن گوئنگ بیسس پہ وہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کو وہ ریپلیکیٹ کر سکیں اس کو اپلائی کریں اور اس کے بعد اس میں جو ایک اور جینئر بتائی کہ it's a combination of six sigma methodology six sigma کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہے جس میں منیمم ایررز کا کانسیپٹ ہے کہ منیمم ایررز آنے چاہیے یا لین پروڈکشن کا بھی کانسیپٹ اس کے ساتھ ساتھ ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں کمبائن کی گئی ہیں اور اس میں جو انہوں نے پھر فریم ورک بتایا وہ چار فیز کا فریم ورک تھا چار اسٹیپس کا فریم ورک تھا اور اس میں پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ what you have to determine what are the drivers of customer value یہ بہت ضروری ہے اس کے جانے بغیر آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے بینکنگ آن لین مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو کس طرح اپلائی کرنا ہے اور جب ہم ویلیو ڈرائیورس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ کسٹمرس کی ویلیو جو ہے وہ کس طرح ڈرائیو ہوتی ہے ہم نے آپ سے پچھلے کچھ لیکچرز میں خاص طور پہ ویلیو پروپوزیشن کے حوالے سے بات کی تھی کہ ویلیو پروپوزیشن جو ہوتی ہے جو کسٹمر ایک ویلیو پرسیو کرتا ہے خاص طور پہ ایک سروس انڈسٹری میں اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں وہ کس طرح ڈرائیو ہوتی ہے تو یہاں اس لین مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے بینکنگ آن لین ایڈوانٹیج کا اس میں پہلا اسٹیپ پہلا اسٹیج یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسٹمر کی ویلیو کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے اور اس کی مثال اس طرح دی گئی کہ اگر آپ خاص طور پہ کنزیومر بینکنگ کی اگزامپل سامنے لیں اور اس میں مارگیج کا جو کانسیپٹ ہے کہ مارگیج کی جو اپلیکیشن ہے جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کی ٹرن اراؤنڈ ٹائم میں کچھ وقت لگتا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایوریج ٹائم جو ہے اگر ہم بات کریں کہ کچھ دنوں میں لگتا ہے تو کیا آپ اس کو اس ٹائم کو شارٹ کر سکتے ہیں اگر مثال کے طور پہ چار دن کے اندر ایک اپلیکیشن پروسیس ہو کے امپروو ہوتی ہے اور اگر وہ ایک دن کے اندر یہ اس کی اپروول آ جاتی ہے تو یہ ایک طرح سے آپ اس آسپیکٹ کو یہ کہیں گے کہ یہ جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے یہ ویلیو کو ڈرائیو کرتا ہے اس ٹرن اراؤنڈ ٹائم سے اس ٹائم میں کمی آنے سے کسٹمر کو جو ویلیو ملے گی وہ ظاہر زیادہ ہوگی اور اس حوالے سے جو کسٹمر کا آپ کے ساتھ سیٹسفیکشن eh, لیول ہے وہ امپروو ہو جائے گا اور پھر آپ جو چاہتے ہیں کہ کسٹمر آپ کے ساتھ ڈیل کرے خاص طور پہ بزنس لائک بینکنگ تو اس میں آپ کو اس چیز کی ایڈوانٹیج ملے گی اس کے بعد جو اس کے اندر جو دوسرا سٹیپ تھا وہ لین ایڈوانٹیج کا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ہالسٹک اپروچ لیں گے آپ سارا آپریٹنگ ماڈل کو سامنے رکھیں گے آپ اس کو سپریٹلی فنکشنز کو نہیں لیں گے اور اس میں بزنس آرکیٹیکچر اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بزنس آرگنائزیشن کا ماڈل ہے ان کو آپ دیکھیں گے وہ کس طرح کانفیگر ہوئے ہوئے ہیں اس میں کیا کیا آسپیکٹس ہیں اور آپ کس طرح ان انٹر لنکیجز کو ان انٹر ڈپینڈنسی کو آپ کس طرح لیوریج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ تھا کہ آپ نے کچھ سیلس ڈیولپ کرنے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیمز ڈیولپ کرنی ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ڈیولپ کرنی ہے جس کے اندر ایک ٹیم لیڈر ہوگا ایک طرح سے لین ایڈوانٹیج کا جو آپ کا ایکسپرٹ ہوگا اور دوسرے لوگ ہیں جن کو آپ ایک طرح سے تیار کریں گے جن کی آپ کیپبلٹیز بلڈ کریں گے اور وہ آن گوئنگ بیسس پہ اس کو لانچ کریں گے اس تیسرے اسٹیپ کے بعد جو چوتھا اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو ریپلیکیٹ کریں گے کنٹینیوس بیسس پہ کریں گے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس اسٹیپ کو آپ آن گوئنگ بیسس پہ جاری رکھیں یہ نہیں ہے کہ انیشیٹو جب ایک پورا ہو گیا تو آپ نے اس پروجیکٹ کو ابینڈن کر دیا اور آپ اس کو ختم کر دیا بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ it should be taken as an ongoing process اور اس کا ایوالونگ پروسیس ہے تاکہ جو نئی نئی مارکیٹ کے ڈائنامکس ہیں جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ اس کو انکارپوریٹ کر سکیں اور اس میں جو ان کی ریکمنڈیشنس تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو ٹاپ کی مینجمنٹ ہے جو بورڈ ہے سینئر مینجمنٹ کی ان کی کمٹمنٹ ان کی انوالومنٹ ضروری ہے جس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کو ایز این ایکسیپشن نہیں لیں گے بلکہ جو نارمز ہیں آپ کے نارمز کو ایک طرح سے فالو کرتے ہوئے آپ اس اپروچ کو اپلائی کریں گے اور پھر انہوں نے اپنا ایک خاص طور پہ جو ایک انگیجمنٹ جو تھا ان کا ایک بڑے بینک کے ساتھ اس میں ان کا ذکر کیا کہ جہاں انہوں نے جب یہ اپروچ اپلائی کی امپلیمنٹ کی تو over a period of three years ان کا خیال تھا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا there was a possibility of generating additional revenues of to the extent of eight hundred million dollars and a saving of one point two billion dollars تو ان فگر سے over a period of three years آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی امپیکٹ اس کی اہمیت اس کی افیکٹونیس کیا ہو سکتی ہے تو یہ جو کانسیپٹ ہے بینکنگ آن لین ایڈوانٹیج کا یہ بہت اہم ہے اور ساتھ ساتھ اس کی اپلیکیشنز ہو رہی ہے ایون ابھی یورپ اور امریکہ میں بھی اس کی اپلیکیشن ارلی سٹیج میں ہے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے جب ہم پاکستان کے بینکنگ کانٹیکس کو دیکھتے ہیں تو یہ آئیڈیاز کوئی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے کوئی بہت زیادہ آپ جسے کہہ لیں it's not a rocket science ہم اس کو پاکستان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے جو سینئر مینجمنٹ ہے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو چاہیے یہ جو بیسٹ پریکٹسز کا کانسیپٹ ہے بینچ مارکنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کی اس کو فالو کریں اور پرو ایکٹیولی اس چیز کو سامنے لے کے آئیں کیونکہ جب کم ہم کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں الٹیمیٹلی ہم آئسولیشن میں کام نہیں کر رہے ہم نے اکثر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری دنیا سے کٹ کے آئسولیشن میں کام کرے جب ہم اس سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کس حد تک جس میں اسٹیک ہولڈر شامل ہیں کسٹمرز بھی ہیں مینجمنٹ بھی ہے امپلائیز بھی ہیں اور ریگولیٹرز بھی ہیں اور کمیونٹی ایز اے لارج بھی ہے کہ ہم اس کو کس تک کس حد تک ان کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کسٹمر ایکسپیرئنس کا کانسیپٹ کسٹمر ایکسپیرئنس آپ سمجھ لیں کہ ایڈیشن یا آپ یہ کہہ لیں فردر اسٹیپ ہے سی آر ایم کا سی آر ایم ہم جانتے ہیں آپ نے ضرور اس چیز کو پڑھا ہوگا لرن کیا ہوگا کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یہ کانسیپٹ بہت پاورفل ہے اور over a period of last ten years last decade میں اس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے اس کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر میں خاص طور پہ سی آر ایم کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ اڈاپٹ کیا گیا ہے اور اس کی افیکٹونیس سامنے آئی ہے جب ہم سی آر ایم کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک بیس ہے جو اس کی اسپرٹ ہے اس کے جو گولز ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کراس سیلنگ کرتے ہیں آپ کسٹمر کو ریٹین کرنے کی بات کرتے ہیں اور آپ کسٹمر لائلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ چیزیں اپلائی ہونا شروع ہوئیں کسٹمرس کی طرف سے بھی سیٹسفیکشن اور لائلٹی کے جو سکیلز ہیں اس کے اندر امپرومنٹ آئی لیکن ایک وقت یہ آیا کہ سی آر ایم انیشیٹوس میں جو ہے ایک طرح سے وہ کموڈیٹی کا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا اس میں جو ڈفرینشیشن کا کانسیپٹ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا اور ان وے ختم ہو گیا تو ضرورت اب اس چیز کی محسوس کی جا رہی ہے کہ آپ پروڈکٹس کے حوالے سے سروسز کے حوالے سے آپ ویلیو پیکج کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کہاں ڈفرینشیشن کریٹ کر سکتے ہیں اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ now C R M is a maturing discipline جب ہم میچیورنگ ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو اس میں انکریمنٹل امپروومنٹ سے آپ کو صحیح ویلیو نہیں ڈرائیو ہوگی انوویشن کی ضرورت ہے اور یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک کانسیپٹ ہے وائٹ اسپیس کا یا نیو فرنٹیئر کا یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سی آر ایم کے کانسیپٹ کو آپ کس طرح آگے لے کے جا سکتی ہیں کس طرح نئے آئیڈیا سامنے آ سکتے ہیں تاکہ یہ جو انکریمنٹل ہے جو کہ آہستہ آہستہ کموڈیٹائز ہو رہا ہے جو کامن ہوتا جا رہا ہے اور آپ کسٹمرس ان چیزوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسٹمر یہ سمجھتے ہیں کہ these are taken for granted these are the things جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک طرح سے گیون ہے تو ان کو جب دیکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کیا میجر اڈاپٹ کریں جس کی وجہ سے سی آر ایم کو ہم مزید افیکٹو بنا سکیں اور اس کے اندر کوئی نئی اور بہتر تبدیلیاں لا سکیں تو یہاں جو کانسیپٹ سامنے آیا وہ ایڈوکیسی کا تھا ایڈوکیسی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو الٹیمیٹلی اس پوزیشن میں لے کے آئیں کہ وہ آپ کی ایک طرح سے ایڈوکیٹ آپ کا بن جائے وہ آپ کے بہاف پہ ایڈوکیٹ کرے اگر آپ کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے وہ سیٹسفائڈ ہے اور وہ اس کی جو لائلٹی لیول ہائی ہے وہ اپنے فرینڈس میں اپنے سرکلز میں اپنے اپنےسز میں اپنے کولیگس کے ساتھ آپ کو ریکمینڈ کرے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ایڈوکیسی کا اور اس کے اندر یہی چیز ہے کہ کسٹمر آپ کے بہاف پہ ایڈوکیٹ کرتا ہے اور آپ کو جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو اس سے ملٹی پلائر افیکٹ یہ بہت اسٹرانگ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جب کسٹمر آپ کا ایڈوکیٹ بنتا ہے اس کا جو ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے تو یہ مارکیٹنگ کے کانٹیکسٹ میں اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوتی ہے پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے سامنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے صرف اپنے کسٹمر ہی کو اپنا ایڈوکیٹ نہیں بنانا but on the other hand you are also in a banking set up in a banking industry اور also an advocate of your customer advocate of the customer کا کانسیپٹ یہی ہے کہ کسٹمر کا انٹرسٹ آپ کے سامنے ہے آپ جو بھی کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں آپ کسٹمر کی پوری ہالسٹک اپروچ لے رہے ہیں اور ایک انڈیویجل کسٹمر کو جب ہم کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کا جو میکرو ویو ہے اس کی نیڈس کے حوالے سے اس کی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے وہ آپ کس طرح اس کو ایک طرح سے اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ کسٹمر کا ایڈوکیٹ بھی بننا ہے تو جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ اگر ہم نے اس اسٹیج پہ جانا ہے اور اس میں جو ایک طرح سے اسکیل دکھایا گیا ہے کہ ایک جو اس کا ہائیسٹ اسکیل ہے جو پازیٹیو ہے وہ ایڈوکیٹ کا ہے اور اس کے برعکس جو نگیٹو ہے جو لوئسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمر آپ کے بیاہ پہ ایک طرح سے نیگیٹو بات کرتا ہے اور اس کا جو ایک طرح سے امیج ہوتا ہے یا اس کا جو انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ایک طرح سے دوسرے ایکسٹریم پہ لے کے جانا ہے ظاہر ہے یہ دوسرا ایکسٹریم جو ہے ایک دم سے حاصل نہیں ہوتا اس کے اندر ان بٹوین کچھ نیچرل کسٹمرز uh, بھی ہوتے ہیں کہ جو بادر نہیں کرتے کہ وہ کسٹمر بینک uh, کے لیے ایڈوکیٹ بنیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کانشیسلی اس گول کو سامنے رکھیں کہ آپ نے کسٹمر کو اپنے ایک ایڈوکیٹ کے طور پر تیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیز ہے سمجھنے کی اور اس ایک سروے ہوا تھا یہ جو ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو شیئر کر رہے ہیں اگین جو سارا جو مٹیریل ہوگا جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی in a way one of the largest computer company ہے جو اب اپنے آپ کو کمپیوٹر مینوفیکچررز نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ now we are a service company we are solution providers تو اس کا بھی مختلف انڈسٹریز کے جو ان کے ایکسپرٹس ہیں مختلف ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہیں جس میں بینکنگ اور فائنانس کی ٹیم نے ایک طرح سے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے کسٹمر ایکسپیرئنس کے حوالے سے تو اس میں جب وہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے جب پہلے سروے کیا اسٹارٹ کیا ایڈوکیسی کی بات کی اور دوسرے سروے میں انہوں نے جو سینئر ایگزیکٹوس تھے بینک کے جو انڈسٹری کے ان کو ایک طرح سے پول کیا ان کے ساتھ بات کی ان کے انٹرویوز کیے اور اس کے جو ریزلٹ سامنے آئے اس میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں اس وقت آپ کی بزنس کے حوالے سے گروتھ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو اس میں جو پرائرٹیز کی جو لسٹ سامنے آئی اور ایک طرح سے اب انہوں نے اس کو سامنے رکھا کمپیئر کیا تو جو چیز سب سے اہم سامنے آئی وہ یہ تھا کہ برانڈ پرومسز آپ کس حد تک میٹ کر رہے ہیں برانڈ پرومسز کا کانسیپٹ برانڈ صرف ایک پروڈکٹ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف بینکس جنہوں نے اپنا نام ڈیولپ کر لیا ہے نو اٹس اے برانڈ نیم تو یہاں جو برانچ جو بینک کا کانسیپٹ ہے برانڈ کا وہ یہی ہے کہ بینک کا جو نام ہے وہ برانڈ کے طور پہ سامنے آتا ہے تو برانڈ میں کچھ پرومسز ہوتے ہیں آپ کچھ انڈرٹیکنگ کرتے ہیں آپ کچھ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ چیز سامنے رکھ کر جب آئی تو یہ ایگزیکٹوز نے کہا کہ ہماری پرائیورٹی یہ ہے ہم اپنے کسٹمر کو جو پرومس کر رہے ہیں برانڈ کے ہم اس کو کس حد تک اور کتنا فلفل کر رہے ہیں اس کے بعد اسی سروے میں جو دوسری چیز سامنے آئی وہ یہی تھا کہ we want to improve the customer experience customer experience کا بھی ذکر آیا کہ یہ ان کی پرائیورٹیز میں شامل ہے کسٹمر ایکسپیرئنس ہم آگے چل کے آپ کو کوشش کریں گے انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی ڈیفائن کرنے کی کہ اس کی پیرامیٹرز کیا ہیں اور یہ کس طرح ہوتا ہے اور آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کسٹمر ایکسپیرئنس کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ اس میں جو عمل دخل ہے وہ کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنس کا ہے کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم بات اس وقت انڈیویجول کسٹمرز کی کر رہے ہیں ہم کارپوریٹ یا بزنس کسٹمرز کی بات نہیں کر رہے اور ہماری جو کنزیومر بینکنگ وہ انفیکٹ بیس بھی انڈیویجول کسٹمرز پہ کرتی ہے تو جب ہم انڈیویجولس کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ جو سارے پیرامیٹرز ہیں ایک انڈیویجول کنزیومر کے حوالے سے ایٹریبیوٹس جو ہیں ایموشنل وہ چیز سامنے آتی ہیں اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر ہے جو آپ کا اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے feelings towards the bank positive feelings اور ادروائز کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ایک طرح سے اکویشن ہے جو سامنے آتی ہے کسٹمر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور اس کے پاس جو ڈیلیوری ہے پلس یا مائنس یہ ایک طرح سے کسٹمر کے ایٹیچیوڈ کو ڈیولپ کرتی ہے اس کانسیپٹ کو ہم مزید اس طرح واضح کریں کہ ہر کسٹمر کچھ ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ کرتا ہے اپنے بینک کے ساتھ وہ ایکسپیکٹیشن یا پوری طرح سے فلفل ہوتی ہیں یا پوری طرح سے فلفل نہیں ہوتی یا بالکل کم رہ جاتی ہیں تو اس کا جو ایک طرح سے انٹریکشن ہوتا ہے ایکسپیکٹیشنس کا اور اس کا یہ ایک طرح سے اس کی ایٹیچیوڈ کو اس کی فیلنگ کو ڈٹرمن کرتا ہے اور یہ کسٹمر ایکسپیرئنس کا ایک طرح سے فاؤنڈیشن ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو ایکسپیکٹیشنس کا فریم ورک ہے اس کا ایک طرح سے ڈائمنشنس کیا ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے جو پہلے چیز ہے وہ انٹر ایکٹیو ایکسپیکٹیشنز ہے انٹر ایکٹیو ایکسپیکٹیشنز کا مطلب کیا ہے اس میں دیکھیے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ برانڈ اسپیسیفک ڈلیوری ایکسپیکٹیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتی ہیں بیس لائن ڈلیوری ایکسپیکٹیشنس اس کو آئیے ہم کچھ کانکریٹ پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ واضح کرتے ہیں جو برانڈ اسپیسیفک آپ کہہ لیں کہ جو ڈلیوری ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک برانڈ کے حوالے سے کسٹمر کچھ ایکسپیکٹیشنس اپنے بینک سے ڈیولپ کرتا ہے پاکستان میں جیسے دیکھا گیا ہے کہ کچھ فورن بینکس ہیں کچھ پرائیویٹ بینکس ہیں اور بگ فائیو بینکس ہیں اب انہوں نے اپنا ایک امیج ڈیولپ کر لیا ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ ان کا جو ایک برانڈ ہے آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر ایک چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک جو بڑا بینک ہے جس کا بہت زیادہ نیٹ ورک ہے آل اوور دا کنٹری ہے ان کے پاس جو چیزیں ہوں گی وہ جو آفر کر رہے ہوں گے اور جو امیج اپنی برانڈ کی دے رہے ہیں جس سے کسٹمر ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ ہے کنوینئنس کا ان کی برانچز سب جگہ موجود ہیں کنوینئنٹلی لوکیٹڈ ہیں اور آپ وہاں جا کر آپ اپنی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں تو یہ ایک طرح سے جو جو آپ کہہ لیں کہ اسپیسیفک جو ہے وہ یہی ہے کہ برانڈ اسپیسیفک ہے اس کے برعکس وہ بینکس جو صرف میجر سٹیز کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں لائک فورن بینکس ہیں یا کچھ اور بینکس ہیں جنہوں نے اس چیز کو ایک طرح سے اپنی اسٹریٹجی میں ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ اپنی برانچز زیادہ نہیں کھولیں گے نیٹ ورک نہیں بڑھائیں گے تو ان کا جو آپ ہوگا ایک طرح سے برانڈ کے ساتھ جو امیج سامنے آئے گی کہ وہ ان کے جو پروڈکٹس ہوں گے وہ بہت اسپیشل قسم کے ہوں گے وہ ایک طرح سے جو ویلیو دیں گے اپنے کسٹمر کو دوسرے فیچرز کے حوالے سے دیں گے ہو سکتا ہے ظاہر ہے جو لوکیشن ہے جو کنوینئنس ہے وہ اویلیبل کسٹمر کو نہیں ہوگی لیکن in terms of better products better pricing یا پروڈکٹس وتھ بیٹر فیوچرس اور آپ یہ کہہ لیں کہ مینیو آف دا پروڈکٹس وہ آپ کو جو آفر کریں گے وہ ایک طرح سے برانڈ اسپیسیفک ہوگا تو اس سے جو کسٹمر ایک ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کرے گا ان مثالوں سے آپ کو سامنے آیا ہوگا وہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس فریم ورک کو ڈیولپ کرتے ہیں اس ایکسپیکٹیشنس کے اس کو اس کے بعد جو اس میں سیکنڈ آسپیکٹ ہے وہ بیس لائن ڈلیوری کا ہے بیس لائن ڈلیوری وہ چیزیں ہیں جس کو اب یہ کہتے ہیں کہ کسٹمر جو ہیں not take for granted automatic ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جو ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا آج سے اگر پانچ سال پہلے یا دس سال پہلے اس کی مثال لی جائے کہ جو چیزیں بیس لائن نہیں تھیں آج وہ بیس لائن بن چکی ہیں مثال کیا ہے آن لائن ٹرانزیکشن کا پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی اگر ایک برانچ میں ہے کسی ایک بینک کے ساتھ ہے تو صرف اسی برانچ میں اسی لوکیشن میں جا کر آپ اپنی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں آپ محدود ہیں اور آپ کا ایک طرح سے آپشنز لمیٹڈ ہیں لیکن جب سے یہ آن لائن ریئل ٹائم کا کانسیپٹ سامنے آیا ہے اب آپ کا اکاؤنٹ کسی ایک شہر میں کسی ایک برانچ میں ہے اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کسی دوسرے شہر میں اسی بینک کی برانچ میں جا کے آپ اپنی کمپلیٹ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں آپ کیش جمع کرا سکتے ہیں کیش وڈرا کر سکتے ہیں تو یہ جو کانسیپٹ ہے now it is taken for granted now it is automatic اب یہ کسٹمر ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جو ظاہر ہے بینک اس فیسلٹی کو آفر نہیں کرتے وہ ایک طرح سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کسٹمرز کی وہ فلفل نہیں ہو پاتی اور اس مثال کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک طرح سے بیس لائن ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ آبویس ہیں اور یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں جیسے ہم نے ابھی آپ کو مثال دی آج سے پانچ سال پہلے یہ چیز ایک طرح سے بالکل ایز این آپشن دی جا رہی تھی now it has become compulsory یا اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ہم آپ کو کانکریٹ مثال دیں بینکوں میں اب فیسلٹیز ہے آپ کے یوٹیلیٹی بلز کو جمع کرنے کی اور یہ بہت اہم فیسلٹی ہے یہ کنوینئنس ہے جو پبلک کو دی گئی ہے کہ مختلف بینکوں کی مختلف برانچز لانگ آورز کے لیے کھلتی ہیں اور آپ کے الیکٹرسٹی کے گیس کے ٹیلی فون کے بلز آپ وہاں جمع کر سکتے ہیں اور جیسے کہ پہلا دیکھا گیا تھا کہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں اور خاص طور پہ جو جو ادارے ہوتے تھے جیسے الیکٹرسٹی کے ہیں یا ٹیلی فون کے ہیں یا گیس کے ہیں اب اس کے علاوہ یہ فرینچائز آپ کہہ لیں یہ ایجنسی ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہے اور یہ facilities now has been gone اور جو بینک یہ فیسلٹی نہیں دیتا تو کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن ظاہر ہے ایک طرح سے شارٹ میں آ جاتی ہیں جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے امپورٹنس اینڈ ریلیونس اور جب ہم نے پانچ ڈائمینشنس کی بات کی تھی ایکسپیکٹیشنس کے حوالے میں تو اب دو کے بعد جو باقی تین ہیں وہ بھی امپیکٹ کرتے ہیں ایک کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کو یہ کیا ہے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جو انٹریکشن ہوتا ہے اور یہ جو باقی کے تین ڈائمنشن ہیں انہیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں پہلا چیز جو ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہے جو آپ کی انٹریکشن ہے وہ کتنی کریٹیکل ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی کریٹیکیلٹی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈٹرمن کرتی ہے ایکسپیکٹیشنس کو اسی کے بیسس پہ ایکسپیکٹیشنس کسٹمر ڈیولپ کرتا ہے اس کی ایک کانکریٹ مثال یا ایک پریکٹیکل مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک کسٹمر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک انٹریکشن یہ ہے کہ اس نے ایک چیک جمع کرا کے اپنا کریڈٹ کارڈ کا بل ایک طرح سے پے کرنا ہے یا اپنی انسٹالمنٹ دینی ہے تو یہ ایک طرح سے کریٹیکل انٹریکشن ہے کریٹیکل ٹرانزیکشن ہے but at the same time it does not matter کہ وہ یہ چیک آن لائن جمع کرتا ہے یا ڈائریکٹ جا کے جمع کرتا ہے تو دیٹ از نان کریٹیکل اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کریٹیکل اس کی بات کریں تو وہ جو اکاؤنٹ اوپننگ ہے اٹس اے کریٹیکل ایک طرح سے وہ ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کریٹیکل ہے یا نان کریٹیکل ہے جب اس چیزوں کو آپ طرح سے ڈیفائن کر دیتے ہیں ایک طرح سے سیگریگیٹ کر دیتے ہیں اور کسٹمر کو آپ طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ان کرٹیکل اور نان کرٹیکل انٹریکشنس کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکے انڈرسٹینڈ کر سکے تو اس کی ایکسپیکٹیشنس لیول جو ہے وہ ظاہر ہے آپ اسی حساب سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ جو ڈائمنشن ہے وہ اس کے اندر ہے انکلوزونیس آف دا انٹریکشن اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انٹریکشن کی کمپلیکسٹی ہے اس کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں اس کے اندر جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور یہ ان اے وے کمبائن ہو کے کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے فارم کرتے ہیں اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ ایک مارگیج کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں انفارمیشن لی جاتی ہے اور اس کے اندر یہ آسپیکٹ ہوتا ہے جو کرٹیکل آسپیکٹ ہے کہ کسٹمر نے جو لون اپلائی کیا ہے اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ پیسہ بورو کرنا ہے اس کے برعکس جو ایک سمپل مثال ہے کہ جو non complex non complicated transaction ہے کہ آپ کسٹمر کو ان کی اسٹیٹمنٹ میل کر رہے ہیں اس کے گھر پہ مل رہی ہیں تو اس سے ایک طرح سے نان انکلوسو انٹریکشن ہے یا اس کے برعکس آپ دیکھیں جو ٹی وی پہ اشتہار آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے کسٹمر کا اور آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے یا اور جو بل بورڈس میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ ایک طرح سے نان انکلوسو انٹریکشن کے طور پہ سامنے آتی ہیں اور اس کے بعد جو اس کا آخری ڈائمنشن ہے جو پانچواں ڈائمنشن ہے وہ اموشنل ریلیونس اور پرسنل امپورٹنس کا ہے یہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈائمنشنس آپس میں لنکڈ ہیں اور ایک طرح سے یہ کہیں کہ یہ جو فریم ورک ہے ایکسپیکٹیشنس کا اس کی ایک طرح سے بیس ہے اس میں جو کانسیپٹ یہ ہے کہ کسٹمرس کی جو ایموشنل ایک طرح سے لنکیج ہے اس انٹریکشن کے ساتھ وہ اہم ہو جاتی ہے وہ کس چیز کو امپورٹنس دیتا ہے کس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتا اگین اس کی مثال جو دی جاتی ہے کہ اگر ایک کسٹمر کی لون اپلیکیشن چاہے وہ آٹو لون ہو پرسنل لون ہو یا مارگیج کا ہو اگر وہ ریجیکٹ ہوتا ہے یا ڈکلائن ہوتا ہے تو ایموشنلی یہ کسٹمر کے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے اور یہ اس کی ایکسپیکٹیشنس کو امپیکٹ کرتا ہے اس پہ اثر ڈالتا ہے تو اس طرح اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پانچ ڈائمنشنز ہیں کس طرح فریم ورک کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس فریم ورک کی بیسس پہ پھر ہم آگے کسٹمر ایکسپیرینس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے یہاں ہم چلتے چلتے آپ کو یہ چیز بتائیں اور مینشن کریں اور آپ سے کہیں کہ آپ ریکال کریں کہ ہم نے اپنے لیکچر نمبر ون اور لیکچر نمبر ٹو میں جب بات کی تھی بزنس ماڈل کی اور اس میں ہم نے کمپوننٹس کی بات کی تھی اور اس میں ایک کمپوننٹس تھا کسٹمرس انٹرفیس کسٹمر انٹرفیس میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس کمپوننٹ میں کچھ سب کمپوننٹس کی بھی بات کی تھی اور وہ سب کمپوننٹس کیا تھے جس میں یہ تھا کہ information and insight fulfilment and support customer relationship dynamics اور پرائسنگ اسٹرکچر اگر آپ ان چاروں اس کو دیکھیں اور یہ جو ابھی ہم نے ایکسپیکٹیشنس کی بات کی ہیں اس کو آپ ایک طرح سے لنکڈ کریں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو کسٹمر انٹرفیس ہے وہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے یہ کس طرح یہ بیس بنتی ہے اور ایکسپیکٹیشنس کی بیسس پر ہم کس طرح آگے پھر اپنی پالیسیز کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے ان کی لائلٹی کے حوالے سے اور جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا گول کے حوالے سے کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیکچر نمبر ٹو میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک ویلیو پیکج کی بات کی تھی اور وہ کسٹمر کا جو ویلیو پیکج تھا اس میں اس کے ساٹھ ڈائمینشنس تھے اور وہ خاص طور سے ہم نے بینک سے ریلیٹ کیا تھا اس کو بھی آپ یہاں پر ایک طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو اس ویلیو پیکج کے جو ڈائمینشنس تھے وہ فائنینشیل تھے ڈیلیوریبل تھے اس کے ساتھ ساتھ پروسیجنل تھے انفارمیشنل تھے سینسری تھے انوائرمنٹل تھے اور انٹرپرسنل تھے تو اگر آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو ایک کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کو ڈیولپ کرتے ہیں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر ایکسپیرئنس کا یہ جو کانسیپٹ ہے جو اس کمپنی نے دیا ہے اور یہ جو اس کی اسٹڈی یہ جو اس کا پیپر جس کے ہم آپ کا کانفرنس شیئر کر رہے ہیں اس کو یہ twenty by twenty customer experience کا نام دیتے ہیں ٹوینٹی بائی ٹوینٹی کا کانسیپٹ وہی ہے جو ہم آئی سائٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں سکس بائی سکس یہ یہ انہوں نے ایک طرح سے ایک اس کو کیچی ٹرمز دی ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے twenty by twenty customer experience اس کا کانسیپٹ ان کے نزدیک یہ ہے کہ you have a sharper focus about the customer you know about the customer deeply and you understand the customer requirement تو جب ہم نے جب ایکسپیکٹیشنس کی بات کی جو ہم نے دیکھا کہ ایکسپیکٹیشنس کس طرح اس چیز کو ڈیولپ کرتی ہیں اور ہم نے ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے جو کویشن کی بات کی وہ بھی سامنے آئی کہ کس طرح جو ایک کسٹمر کا ایٹیچیوڈ اور فیلنگس جو کسٹمر کی ایکسپیرئنس کی ڈیلیوری کے حوالے سے لنکیجز ہے تو اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے اور آئیے اب ہم دیکھیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ٹوینٹی بائی ٹوینٹی یا سکس بائی سکس کا یہ ہے کیا اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ you have to capture the entire customer experience you have to in a way from جسے کہتے ہیں نا اینڈ ٹو اینڈ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اس کسٹمر کو دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو آتا ہے اکاؤنٹ کھولتا ہے مختلف ٹرانزیکشن کرتا ہے اور مختلف چینلز کے ساتھ وہ دیکھتا ہے پھر اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اس کے آرڈنری ایکسپیرینسز ہیں آپ اس کو کس طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں اور جب یہ ہم اس کسٹمر ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے جو اس کی بیس ہے وہ کچھ چیلنجز ہیں جو بینک کو فیس کرنے پڑتے ہیں جو بینک انکاؤنٹر کرتا ہے وہ چیلنجز کیا ہیں پہلا اس میں یہ ہے کہ how the bank is going to describe that how is going bank is going to describe that challenge کہ اس کی جو کسٹمر ایکسپیرئنس ہے جو اس کی بیس ہے وہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا چیلنج وہ یہ ہے کہ جو آرڈنری ایکسپیرئنس ہیں آپ اس کو کس طرح ہائی لائٹ کر کے اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اس میں تیسرا چیلنج یہی ہے کہ کسٹمر جب انٹریکٹ کرتا ہے اس کی جو مختلف انٹریکشنز ہوتے ہیں آپ اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر کے کس طرح مینیج کرتے ہیں اور آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم نے بات کی اس کی فریم ورک کی ایموشنل فریم ورک کی اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کسٹمر ایکسپیرئنس کی ڈائمینشنس کیا ہیں وہ کس طرح آپ ہمارے سامنے آتا ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہے اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا اس میں ایک کانسیپٹ ہے مومنٹ آف ٹروتھس کا مومنٹ آف ٹروتس وہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ انٹریکشنز ہوتے ہیں جو کہ لاسٹنگ امپیکٹ ڈالتے ہیں کسٹمر کے اوپر as far as their interaction are concerned moment of truth in banking especially is a very wide topic بڑا پاپولر ٹاپک ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ اس میں کچھ انسائٹس کچھ آئیڈیا شیئر کریں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ نے مومنٹ آف ٹروتھس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اندر آپ نے اپنی اٹینشن اور ایک طرح سے آپ انویسٹمنٹ فوکس کرنی ہے تاکہ آپ اس چیز کو آگے لے کے چلیں جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آئیے اب ہم ڈائمینشنس کی بات کرتے ہیں جو ڈائمینشنز ہیں کسٹمر کے ایک طرح سے کسٹمر ایکسپیرئنس کے وہ ڈائمینشن جیسے آپ کے سامنے ہیں وہ چھ ہیں اس میں جو شروع کے دو ہیں پہلی چیز جو ہے ایموٹیو ہے دوسری جو ہے وہ ریشنل ہے اس کے بعد باقی جو چار ہیں وہ ایک طرح سے انٹریکشن کے حوالے سے ہیں سیگمنٹ کے حوالے سے ہیں چینلز اور ٹچ پوائنٹ کے حوالے سے ہیں اور اس میں آخری جو ہے ٹینجیبل پروڈکٹس اینڈ سروسز کے حوالے سے ہیں تو یہ کیا چیز ہیں یہ ڈائمینشنس کیا ہیں اور ہم جب ان ڈائمینشنس کی بات کرتے ہیں تو پہلے جو ہیں ایموٹیو ایٹریبیوٹس ہیں ایموٹیو ایٹریبیوٹس کیا ہیں یہ وہ نان ٹینجیبل چیزیں ہیں جو ایک طرح سے ایموشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ ایموشنل آسپیکٹ امپورٹنٹ ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سی آر ایم کے انیشیٹوس تھے اس میں ان آسپیکٹس کو ان ایٹریبیوٹس کو اوور لک کیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بینک کے سی آر ایم انیشیٹوس تھے جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ آہستہ آہستہ وہ ایک طرح سے ڈفرینشیٹ ہونا بند ہو گئے اور وہ ایک کموڈیٹی کی شکل اختیار کر گئے تو یہ جو ایموٹیو ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اندر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے اندر جو چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوئی اور دیکھا گیا کہ کسٹمر کو کون سی چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں ایموشنلی کون سے آسپیکٹ ہیں ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے جو کسٹمر کی الٹیمیٹ ایڈوکیٹ بننے میں اس کی سیٹسفیکشن لیول پہ اس کا لوئلٹی لیول پہ جو ہیلپ کرتے ہیں اس میں جو ہے customer expect to treat to be treated with dignity with respect empathy اور اسپانسرف نیڈس کی ہونی چاہیے یہ وہ ایک طرح سے ایموشنل ایٹریبیوٹس ہیں جو ایک کسٹمر جو ہے ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنے بینکر کے ساتھ کہ ہی اور she should be treated with dignity and respect وہ جو بینک ہے وہ امپتھائز کرے ان کے نیڈس کے متعلق وہ یہ دیکھے وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ میرے کسٹمر کی نیڈس اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رسپانسو ہونا چاہیے نیڈس کے متعلق یہ نہیں کہ صرف معلوم کر کے اور ایک طرح سے فارمیلٹی کو پوش کرنا چاہیے یا کانسیپٹ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں کسی حوالے سے چاہے وہ چینل آپ کا برانچ کا ہو یا کال سینٹر ہو کہ کیا آپ نے کسٹمر کے موڈ کو دیکھنا ہے کہ کسٹمر کس وقت سیلنگ موڈ میں ہے کس وقت سروس موڈ میں ہے اس کا مقصد اس کا پوائنٹ یہ ہے ایکسپلینیشن کا کہ بعض دفعہ کسٹمر صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو سروس پرووائڈ کریں ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو اس وقت کسی پروڈکٹ کو سروس کو بائی کرنے کی لیکن وہ مناسب وقت نہیں ہے جس کے لیے آپ اپنی اس کو پش کریں اگر آپ پش کریں گے تو یہ کسٹمر کے لیے انوائنگ ہو جائے گا تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو آپ کا ایموشنل آسپیکٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضرورت ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر جو کاگنیٹو سائنس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایک طرح سے جو ایک طرح سے ڈسپلن ہے اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم ایموٹیو ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ریسرچ وہ سامنے آئی ہے کہ ڈفرینسیشن چونکہ اس میں نہیں ہوئی اور بینکس نے اس کو آپریشنلائز نہیں کیا تو بینک اس کو ایک طرح سے کومڈائز کرتے چلے گئے اور اس کا جو ایڈوانٹیج لینا تھا انہوں نے نہیں لیا اس کے برعکس جو دوسری چیزیں ہیں وہ نیشنل ایٹریبیوٹس کے حوالے سے سامنے آتی ہیں ریشنل ایٹریبیوٹس کسٹمر ایکسپیرئنس کے ڈائمینشنس میں کیا ہے جب ہم ریشنل ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں تو these are the attributes which are in a way measurable measurable کا کانسیپٹ کیا ہے آپ اسپیڈ کی بات کرتے ہیں آپ کنسسٹنسی کی بات کرتے ہیں یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بینک کو جب آپ ویلو کر رہے ہوتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ ٹینجیبل ایریاز ہیں ریشنل ایٹریبیوٹس ہیں جس کی بیسس پہ کسٹمر ایکسپیرئنس آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ کیا چیزیں ہیں اور اس کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو آپ کے ریشنل ایٹریبیوٹس ہیں اور آپ کے جو ایموٹیو ایٹریبیوٹس ہیں آپ اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اسی کے حوالے سے آپ کس طرح اپنے آپریشنس کو الائن کر رہے ہیں جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو پھر سے یہ چیز اور بھی سامنے آتی ہے اور بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں کسٹمر ایکسپیرئنس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ ضروری ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو تھرڈ فورتھ ففتھ اور سکس ایٹیبیوٹس ہیں ان اے وے یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے ہم اس میں بات کرتے ہیں انٹریکشن کی یا پہلے سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ بینکنگ میں اور خاص طور پہ ہم نے جو بات کی ہے کنزیومر بینکنگ کی اس میں سیگمنٹیشنس کا ایریا کتنا اہم ہے جب تک آپ پراپرلی اپنے کسٹمر کو سیگمنٹیشن میں لے کے نہیں آئیں گے اسی کے حوالے سے آپ پروڈکٹ یا سروسز اپنی آفر نہیں کر سکیں گے اور جب ہم نے سیگمنٹیشن کی بات کی تو لیکچر سکس میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف سیگمنٹیشن ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ سیگمنٹیشن کے اندر سب سیگمنٹیشن کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ آپ جو کامن ڈیموگرافکس یا کامن پرچیز ہسٹری کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک سیگمنٹ آپ کے سامنے آتا ہے لیکن within that segment there are possibilities کہ آپ کے کسٹمرز جو ہیں ان کی ایموشنل ایموٹیو ایٹریبیوٹس ویری کر رہے ہوں ان کا جو ایموشنل اسٹیٹ آف افیئرز ہے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ویری کر رہا ہے تو اس چیز کو ایک طرح سے آپ نے کیپچر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایریا جو اس کے بعد انٹریکشنس کے آتے ہیں انٹریکشنس کیا ہوتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا یہ ایونٹس ہوتے ہیں کہ آپ کا جو کسٹمر مختلف ڈلیوری ڈسٹریبیوشن چینل کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہے be it a branch A T M call centre اور فار دیٹ میٹر کہنے آپ کی جو فون بینکنگ ہے یا ای بینکنگ ہے یہ وہ سارے ایونٹس ہیں جب انٹریکشن ہوتی ہیں اور اس انٹریکشن کے حوالے سے ضرورت اس چیز کی ہے ہم نے ایک اور لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہالسٹک میکرو ویو لینے کی ضرورت ہے کہ کسٹمر کا جو ایک طرح سے میکرو ویو آپ کے سامنے آئے ان کی جو انٹریکشن ہو وہ کنسسٹنٹ بیسس پہ ہو اور کسٹمر کو اس کی سروس میں کوئی گیپس نہ نظر آئے کسٹمر کو یہ پتا چلے کہ میں جس پرٹیکولر چینل کو استعمال کروں گا وہاں سے مجھے اس چیز کا وہ ملے گا اور اس کے بعد یہ جس میں نیکسٹ کانسیپٹ ہے وہ جو ہے ڈائمینشن ہے وہ ہے channels and touch point touch point کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جہاں جہاں کسٹمر انٹریکٹ کرتا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کس طرح افیکٹو بنا رہے ہیں آپ اس کو کس طرح کسٹمر کے فیور میں کر رہے ہیں اور کسٹمر کو آپ ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو آخری اس کے اندر ڈائمینشنز ہیں وہ فزیکل ایک طرح سے سروسز کا ہے اور پروڈکٹس کا ہے یہ اگین یہ آپ دیکھیں یہ چاروں جو ہیں یہ ٹریڈیشنل ہیں اور ابھی تک جو سی آر ایم انیشیٹوز ہیں انہوں نے اسی پہ کام کیا ہے اسی کو اسٹرینتھن کیا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ شروع کے دو ایٹریبیوٹس کو بھی دیکھیں اس کو آپریشن میں لے کے آئیں اور اس کو اسٹینڈرڈائز کریں تاکہ جو کسٹمر ہے اس کو یہ پتا چل سکے اس کا بینکر کسٹمر ایکسپیرئنس کے حوالے سے کس حد تک ان چیز کو دیکھتا ہے کس حد تک وہ اس چیز کے متعلق کیئر کرتا ہے جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور جب ہم آخری ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کی پروڈکٹس ہوں گے جو آپ کی سروسز ہوں گی جو اس کے کریکٹرسٹنگس ہوں گے جو اس کے فیچرز ہوں گے اکارڈنگلی آپ اس کے اندر امپرومنٹ لے کے آ سکیں گے آپ اس کو اس طرح ڈیولپ کریں گے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ کسٹمر کی نیڈس کو آپ سامنے رکھیں ریکوائرمنٹس کو اور an ongoing evolving basis آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈفرینسیشن کریٹ کریں اپنے ان پروڈکٹس کے اندر کسٹمر ایکسپیرئنس کے ساتھ ایک طرح سے لنک کر کے اور جب ہم سارے ڈائمینشنس کی بات کرتے ہیں تو جو چیز اب سامنے آتی ہے کہ اس کو آپ نے ایک طرح سے کس طرح حاصل کرنا ہے کس طرح آپ نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو ضرورت اس چیز کی ہے آپ کو ویریس کمپیٹنسیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یہ صرف کافی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے کسٹمر ایکسپیرئنس کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کر کے میکسیمائز کر کے اپنے اپنے کسٹمر کو ایڈوکیٹ بنانا ہے ضرورت یہاں اس چیز کی ہے کہ آپ یہاں پر وہ کانسیپٹ لے کے آئیں end to end process management کا end to end process management میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سارے پروسیسز ہیں وہ کس طرح ایک طرح سے انٹیگریٹ ہو رہے ہیں اور کس طرح ان پروسیسز کے ذریعے آپ کسٹمرز کو بہتر سروس بہتر بہتر پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اور جب ہم end to end process by management کے کانسیپٹ کو سامنے لاتے ہیں یہ ایک طرح سے بینکنگ میں آپریشنل ایکسیلنس کا بھی کانسیپٹ اس میں سامنے آتا ہے اور یہ جو آپریشنل ایکسیلنس کا کانسیپٹ ہے اینڈ ٹو اینڈ کا وہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پروسیس ہے اس میں جو تین ایک طرح سے ایریاز ہوتے ہیں ایک جو ہوتا ہے لیڈرشپ کا ہوتا ہے ایک نالج کا ہوتا ہے اور ایکسیکیوشن کا ہوتا ہے اور ہم جب پروسیس لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے اس کے سب کمپوننٹ جو ہوتے ہیں وہ ویژن کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے اس پروسیس کو وہ کرنے کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر اونرشپ کیا ہے ڈیڈیکیٹڈ سینئر لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو تیسری چیز آتی ہے لیڈرشپ کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ you have a specific road map and implementation plan اس کے بعد جو پروسیس کا جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ ہے نالج کا اور نالج میں پہلی چیز ہے آرکیٹیکچر کے حوالے سے آتی ہے آرکیٹیکچر یہ ہے کہ سارے اینڈ ٹو اینڈ پروسیسز کس طرح فٹ ان ہوتے ہیں کس طرح ایفیشنٹلی پرووائڈ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر نیکسٹ ہے سب کمپوننٹ وہ ہے میجرمنٹ کا میجرمنٹ کا ہم نے آپ کو رسک کے حوالے سے بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا ڈیش بورڈ کا اور اسکور کارڈ کا کانسیپٹ ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے میجر کر سکیں آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو تیسری چیز ہے وہ ہے کیپیبلٹیز کے حوالے سے آپ کیپیبلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں وہ اسکلس ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کو مزید ایفیشینٹ بنا سکیں اور ایکسیکیوشن کا جو کانسیپٹ ہے پروسیس کا اس میں یہ ہے کہ آپ آرگنائزیشن کا آپ بینک کا ایک کلچر ڈیولپ کرتے ہیں جس کے اندر کلچر کے اندر یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ایکسلنس کو کس طرح اچیو کرنا ہے کس طرح آپ نے یہ ڈیلیور کرنا ہے ڈیلیوری کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر جو دوسری چیز آتی ہے اس ایکسیکیوشن کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امپرومنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ پلانز آپ کے کیا ہیں آپ کس طرح یہ چیزیں پلان کر رہے ہیں اور آپ کس طرح اس چیز کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تو جب یہ ہم ساری ایکسیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے اس میں گڈ گورننس کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے رولز ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں تو جب ہم سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر جب یہ کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر دیکھیں گے کہ اٹس اے ہالسٹک اپروچ یہ ایک ون آف اپروچ نہیں ہے آپ نے آن گوئنگ بیسس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کے چڑھنا ہے اس کے مختلف ڈائمنشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ اگر آپ کسٹمر ایکسپیرئنس کو جو اس کا گول ہے کہ آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے اپنی سروس کو اپنی آفرنگ کو تو اس کے لیے کسٹمر ایکسپیرئنس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جب ہم یہ کانسیپٹ ایک طرح سے دیکھتے ہیں تو جو ہم نے بیچ میں آپ کو مینشن کیا تھا اور ایک چیز سامنے آئی تھی وہ تھا ایک طرح سے moments of truth moment of truth is a very important concept اور خاص طور پہ بینکنگ جو کہ سروس بزنس ہے اس کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اس کے اندر اس میں بہت کام ہوا ہے اور اس میں وہ ادارے وہ انسٹیٹیوشنس وہ آرگنائزیشنس جو خاص طور پہ ایک بینک کی برانچ کی اس کو دیکھتے ہیں برانچ کی سروسز کو دیکھتے ہیں اس کی پرفارمنس کو میجر کرتے ہیں تو مومنٹ آف ٹروتھس کا کانسیپٹ وہاں سامنے آتا ہے اس کو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس آئیڈیا کو ہم پہلے ڈسکرائب کریں اور یہ اس کا ایک بزنس کیس ڈیولپ کریں پھر ہم آپ کو بتائیں کہ انٹریکشنس کی جو دنیا ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں کیا انٹریکشنس ہوتے ہیں اور کس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ اس کو جب دیکھتے ہیں اور اس کو آپ ایک طرح سے اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے دو اپروچز ہیں آپ اس اس کو کس طرح اٹینڈ کرتے ہیں یہ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ شاء اکثر اگلے لیکچر میں یہ ٹاپک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کے کچھ آئیڈیاز کچھ انسائٹ ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ